آقا کی آمد کے چرچے ہیں چرچے ہیں آقا کی آمد کے چرچے ہیں چرچے ہیں گلی گلی میں چرچے ہیں مگر مگر میں چرچے ہیں شہر شہر میں چرچے ہیں سارے عالم میں چرچے ہیں آقا کی آمد کے چرچے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا رہے گا یوں ہی ان کا چر چار ہے یوں ہی کا چر چار گا پڑے خط ہو جائے جل جانے والے بولو آقا کی آمد کے چرچے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا جہاں میں مرحبا صلی اللہ کے چرچے ہیں حلیمہ کہتی ہے خیر الورا کے چرچے ہیں فضائے گونج رہی ہے سنا کے نظموں سے فضائے گونج رہی ہے سنا کے نظموں سے گلی گلی میں میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں بولو آقا کی آمد کے چرچے ہیں چلچے ہیں بولو محبا بولو محبا ویلا ہر برس منائیں گے یہ عرض کرتے ہیں سارا وطن سجائیں گے ہمارے پاس جو دولت نہیں تو کیا پرواہ ہمارے پاس جو دولت نہیں تو کیا پرواہ ہمیں عشق باری دھوم سے منائیں گے بولو آقا کیے چرچے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا عالم نبی کا اٹھاؤ وہ آنے والے ہیں خوشی کے دیپ جلا ہو وہ آنے والے ہیں کوئی گالی نہ ہو سنی مٹاؤ ویرانی کوئی گالی نہ ہو سنی مٹاؤ ویرانی جہان سارا سجاؤ آنے والی ہے بولو آتا کی آمد کے چرچے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا جو امینا کے پیارے ہیں انہی کی آمد ہے جو سب کے راج دلارے ہیں انہی کی آمد ہے خدائی جن کی ہوئی اور خدا ہوا جن کا خدا ہوئی جن کی اور خدا ہوا جن کا نظارے جن کے سارے ہیں انہی کی آمد ہے بولو آقا کی آمد کے چرچے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا آقا کی آمد کے چرچے ہیں بولو مرحبا محبا مرحبا بولو مرحبا